آج جمعے کا دن تھا عبداللہ کو بچوں کے اسکول جانا تھا کسی کام سے اس نے سوچا نماز وہیں قریب کی مسجد میں پڑھ لوں گا اب شامت آئی عبداللہ نے یوٹیوب کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو وہ اپنے سابقہ دورہ امریکہ میں بڑے شوق سے خرید کر لایا تھا اور آج مولوی صاحب کا بیان یوٹیوب کے ہی خلاف تھا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جو ویڈیو وہاں اپلوڈ کی گئی تھی پورے عالم اسلام میں ایک آگ برپا تھی مولوی صاحب نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تو کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ دلیلیں مانگتے ہیں بحث کرتے ہیں جس نے قرآن میں بحث کی یا دلیل مانگی وہ کافر ہے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ وہ کافی ہے عبداللہ نے ہاتھ اٹھانا تھا نہ اٹھایا چپ چاپ نماز پڑھی اور فرض کے بعد نکل آیا اسے بار بار الفرقان کی سیونٹی تھری آیت یاد آ رہی تھی اور وہ یہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور سے سنتے ہیں عبداللہ سوچنے لگا کہ کچھ لوگوں کو دین کا حیضہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے معاشرے کے لیے وبال بن جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ولی اللہ ہونے کی غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ اس غلط فہمی میں دو چار لوگوں کو مرید بنا لیتے ہیں اور پھر ان تمام لوگوں میں بچ جاتے ہیں سیاکار اور سوچ کا کافل سلمان رشدی کو سٹیٹک ورسز لکھے ہوئے چھبیس سال ہو گئے مگر چوالیس اسلامی ممالک سے کوئی اس کا جواب اس کی زبان میں نہ لکھ سکا ڈنمارک کے خلاف مظاہرے ہوئے تو بینرز میں ڈنمارک کے سپیلنگ تک غلط لکھے ہوئے تھے اسرائیل کو لانتان میں سب سے آگے مگر اس کے میزائل ڈیفینس سسٹم کی الف بے بھی نہیں معلوم دنیا اسباب کی دنیا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ تیراکی نہ سیکھیں اور سمندر میں کود پڑیں ہم اسلام کو ہر اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں کام نہ کرنا پڑے اللہ کے نام پر تقریریں کرنا سب چاہتے ہیں ہجوم کے دلوں کو گرمانے کا منقع سب کے پاس ہے لوگوں کو جنت و جہنم کے حقدار ثابت کرتے رہیں گے اور صبح و شام فتوا بھی لگاتے رہیں گے مگر اتنی شرم نہیں آتی کہ جس اللہ سبحان و تعالی کا نام بیچ میں لاتے ہیں اسی کی کوئی لاج رکھ لیں بے شک اللہ کا نام بڑا ہے ہر عیب سے پاک ہے برکت والا ہے مگر اللہ کے نام پر کوئی کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھتا انگریزی ہی پڑھ لو فرینچ سیکھ لو کتابیں ہی پڑھ ڈالو ارے بھائی دعا مانگنا ہی سیکھ لو اگر دعا مانگنا ہی آ جائے تو آپ کسی دور جنگل میں بیٹھ جائیں اے پک ٹنڈی خود بخود چلتی ہوئی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی ایک مخلوق کا تنتنا بن جائے گا مگر من حیات القیوم جب سب گزارا کرنے لگ جائیں تو صلاحیتوں کو سستی کی دیمک تو چاٹ ہی لے کی ہوا کرتے تھے ایسے لوگ جو گزارا نہیں کرتے تھے وہ حوالہ بن جاتے تھے آج کل مسلمان تو ہاشیوں میں بھی نہیں ملتے عبداللہ نے دکھی دل کے ساتھ آج پھر ہاتھ اٹھائے اے اللہ میری مثال ایسے اندھے کی سی ہے جو بیچ چوک پر کھڑا ہو جائے کہیں جانے کے لیے اب جو کوئی بھی اس کی منزل کی طرف آواز لگائے یہ اس پیچھے چل پڑتا ہے آگے جا کے پتا لگتا ہے کہ یہ تو کھوٹی ہے پھر واپس چورایا ہے کھڑا ہو جاتا ہے پھر کسی اور کے پیچھے چل پڑتا ہے اے میرے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے یہ ساری بیراویاں یہ ساری تربردی تیرے ہی ٹھکانے کے لیے ہے تیرے ہی جس ججو ہے میں جب راہ سے ہٹا تیرے لیے جب راہ پر آیا تیرے لیے تو جانتا ہے مجھے معاف کر دے مجھے اپنا لے مجھے واپس نہ کر میرے سارے راستے اپنے ہی جانب موڑ دے تو بے نیاز ہے اس سے کہ منزل میں مقید ہو اے میرے حاضر و ناصر اللہ مجھے مل جا آج عبداللہ پھر مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا مفتی صاحب قیامت کا آئی ایس کیا ہے ایمان جو شخص ایمان سلامت لے گیا اس کا بیڑا پار ہے اور زندگی کی ٹو ڈو لسٹ کیا ہونی چاہیے ہر کام سنت کے مطابق ہو زندگی خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے نفس کو قابو میں کیسے کریں ضرورت ہی کیا ہے جب نفس برائی کا کہے تو نہ کرو نیکی سے روکے تو کر لو اتنی سی بات ہے نفس کی کشتی زندگی بھر چلتی ہے اس کا بس چلے تو آدمی کو فرون بنا کے چھوڑے کبھی کبھی نفس پر آ جاتا ہے برائی کی پھر عمر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا شارٹ کٹ کیا ہے پہلا پاؤں نفس کی گردن پر دوسرا اللہ کے سہن میں جو یہ لوگ جادو ٹونے کی کاٹ کے لیے الٹی سیدھے عالموں کے پاس جاتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ مانگیں اور پھر بھی اگر افاقہ نہ ہو تو بھلے مر جائیں یہ اچھا ہے مگر عامل کے پاس نہ جائیں ہمت کیا ہے ہمت کنویں کا پانی ہے جو اندر سے نکلتا ہے باہر سے فائر بریگریڈ نہیں ڈالتی انسان دو ہی چیزوں کا نام ہے ہمت اور محبت اللہ کی توفیق منتظر رہتی ہے اس بات کی کہ بندہ ہمت کرے آدمی ہمت کرے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے حضرت حسن سے روایت ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے بڑے کاموں کو خدا کو بری لگتی ہے سستی اور بڑے کاموں میں اور ہمت اور شوق کے پر برابر ہونے چاہیے ورنہ اڑا نہیں جا سکتا عبداللہ کی مصروفیات روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کمپنی کا کام انٹرنیشنل کنسلٹنگ اسائنمنٹس اور کتابوں کا مطالعہ جو اس کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے کمپنی میں ملازموں کی تعداد بڑھ کے اکیس ہو چکی تھی اور عبداللہ کو کوششیں کر کے انہیں بہترین پروگرامرز بنانے میں لگا ہوا تھا تمام لوگوں کو وہ امین بھائی اور احمد بھائی کی ٹریننگ میں بھی بھیج چکا تھا اسے ذاتی طور پر جو فائدہ یا نقصان ہوا وہ اپنی جگہ اسے ان دونوں کے اخلاص پر کوئی شک نہیں تھا اور ویسے بھی جو آرٹیکولیشن وہ سکھاتے ہیں وہ آگے چل کے بڑے کام آتی ہیں مثلا عبداللہ کو اپنے اندر موجود میں کا پتہ اسی ویژن کی آرٹیکولیشن کے بعد لگا کچھ بنیادی باتوں میں اختلاف کے علاوہ جو کچھ بھی وہ پڑھا رہے تھے پنفسی تو اس میں کوئی کباہت نہیں تھی عبداللہ کی سوچ اپنے آپ سے شروع ہوتی تھی وہ چاہتا تھا پہلے خود وہ اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کو نصیحت کر سکے اور وہ اپنے آپ کو اس مقام سے ہزاروں میل دور پاتا تھا ہمارے ملک میں اختلاف اور ادب جمع نہیں ہوتے جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا کسی کے متقید ہوتے ہیں تو اسے نبوت سے بس ایک آدھا انچی نیچے لے جا کر چھوڑتے ہیں اور کسی سے اختلاف ہو جائے تو کافر بنا کے بھی چین نہیں آتا ان تمام مصروفیات کے باوجود عبداللہ نے اپنے ذکر پر توجہ رکھی ہوئی تھی کلمے کا جو ذکر مفتی صاحب نے تجویز کیا تھا وہ تھوڑی بہت قرآن شریف کی تلاوت ملا علی کاری کی حزب العظم اور بہت ساری دعائیں اس کا روز کا معمول تھا خصوصاً تحجد کے وقت فجر کے بعد اثر کے بعد کے اوقات وہ فون تک نہ اٹھاتا تھا وہ سجدے میں دیر تک پڑا دعائیں مانگتا رہتا عبداللہ کو مسنون دعائیں بہت پسند تھی وہ کہتا تھا کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے رستے دیکھے ہوتے ہیں بندے کے دو ہی تو کام ہوتے ہیں علم حاصل کرنا اور اللہ کی یاد عمر گزری ہے تیری یاد کا نشا کرتے عمر گزری ہے تیری یاد کا نشا کرتے اب تیرا ذکر نہ چھیڑے تو بدن ٹوٹتا ہے آج رات عبداللہ نے پھر دعا مانگی اے اللہ تو مکمل ہے تیری ذات تیری صفات تیری قدرت تیرا رحم تیرا کرم تیری عطا تیرا فضل تیری قدرت تیری جنت تیری محبت تیری بادشاہت تیرا عروج تو مکمل ہے میرے اللہ ایک چیز جو نامکمل رہ گئی ہے وہ ہے تیرا اور میرا تعلق تیری طرف سے کرم کی عنایات مجھ سے شکر ہی ادا نہیں ہو پاتا تیرا فضل میرے گناہ تیرا رحم میری سرکشی تیری محبت میری لاپرواہی یہ تعلق ون سائڈڈ لگتا ہے میرے اللہ اسے بھی مکمل کر دیں کہ میں بندگی کا حق ادا کر سکوں میں تجھ سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محبت کا جھوٹا سچا دعویٰ کرتا ہوں اسے مکمل کر دیں میرے ربا اور رب اور سننے والے اور کمزوریوں پر اپنا خاص فضل کرنے والے مجھے تکمیل دے مجھے ادھورا نہ چھوڑ مجھے کامل کر دے آمین عبداللہ نے پارٹ ٹائم ایک یونیورسٹی میں کر لی تھی اور ہفتے دو ہفتے میں کچھ لیکچرز دے آتا اس طرح اسے طالب علموں سے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا اور جو کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا اسے شیئر کر کے اسے بھی دلی خوشی محسوس ہوتی آج لیکچر سے واپسی پر مین روڈ پر اس سے تین مولوی حضرات نظر آئے جنہوں نے اپنا سامان اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا انہوں نے گاڑی کو لفٹ کا اشارہ دیا اور عبداللہ نے گاڑی روک لی تینوں حضرات سلام و شکر کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تعارف کے بعد عبداللہ نے منزل پوچھی تو وہ بھی اسی جگہ کے پاس جا رہے تھے جہاں عبداللہ کو جانا تھا سفر لمبا تھا بات شروع ہوئی مسافر صاحب گویا ہوئے ہم سب لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تبلیغ کے لیے زائرات رات پنڈی پہنچ کے ختم ہو گیا تو اب مری کے لیے پیدل نکلے ہیں آپ کی بڑی گاڑی دیکھی تو لفٹ مانگ لی جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نیک لوگوں کے کچھ کام آ سکوں عبداللہ نے کہا مسافر صاحب نے بات جاری رکھی جناب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پکا ہونا چاہیے عبداللہ اس جملے سے بہت دیر تک محلوس ہوتا رہا وہ صاحب آگے بھی بہت کچھ بولتے رہے مگر عبداللہ تو ابھی اسی جملے میں گم تھا کیا بات کی ہے یہ جملہ تو توحید کی جان ہے عبداللہ نے دل میں سوچا عبداللہ سوچنے لگا کہ روٹی کی طرح علم رزق ہے جو پہنچ کے رہتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کس طرح رزق دینا ہے بالکل اسی طرح جیسے اسے پتا ہے کہ کس طرح پیدا کرنا ہے عبداللہ پھر مسافر کی طرف متوجہ ہوا حضرت آپ لوگوں نے کچھ کھانا کھایا ہے جی بس صبح سویرے ناشتہ کیا تھا مسافر نے جواب دیا عبداللہ نے تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک اچھے سے ہوٹل کے سامنے روک دی سب کو اندر لے گیا اور پوچھا آپ کیا کھائیں گے جی بس ایک دال اور دو روٹی ہم تینوں کو کافی ہو جائے مگر حضرت یہاں مرغ مسلم بریانی باربیکیو سب موجود ہے کولڈ ڈرنکس بھی اور میٹھا بھی نہیں جناب دنیا تو بس گزارا ہے آخرت میں کھائیں گے ارے حضرت جو اللہ آخرت میں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلا رہا ہے کیوں کفرانے نعمت کرتے ہیں عبداللہ نے ایک اچھا خاصا اوڈا لکھوا دیا کھانے کے دوران مسافر صاحب پھر گویا ہوئے کہنے لگے آپ نے وقت دیا لفٹ دی اور اب کھانا بھی کھلا رہی ہیں آپ تو ولی اللہ ہوئے عبداللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جس ملک کی یہ حالت ہو اس میں شاید میرے جیسے ہی لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہوں گے عبداللہ نے بات جاری رکھی مولانا صاحب آپ کو ایک کہانی سناؤں جی ضرور ایک جنگل میں سب ہی جانور تھے سوائے گدے کے ایک دن ایک گدا کہیں سے نکل آیا سب جانور اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اس کا تو حلیہ الگ ہے آواز بھی بڑی منفرد ہے اب گدے نے جو اپنی اتنی آؤ بھاگت دیکھی تو بڑا اترایا جب اس سے پوچھا گیا تو کون ہے تو اس نے کہا کہ وہ انسان ہے اب روز جنگل میں اس کی خاطر میں تارت ہونے لگی لومڑی اور شیر مشورہ کرنے لگے کئی سال گزر گئے اور اہل جنگل کا اتفاق ہو گیا کہ یہ گدا ہی انسان ہے اب کچھ سالوں بعد وہاں ایک اصل انسان آ نکلتا ہے پھر گھراؤ ہوتا ہے اب جب انسان دعویٰ کرتا ہے تو اہل جنگل گدے کو آگے کر دیتی ہیں اور کہتے ہیں انسان تو ایسے ہوتے ہیں جرگا بیٹھتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ گدا ہی اصل میں انسان ہے اور انسان چھوٹ بول رہا ہے اب یا تو وہ جھوٹ کا اقرار کر کے معافی مانگے یا سزائے موت بل آخر انسان بیچارہ یہ کہتے کہتے مر جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں گدا ہے اس کا مسئلہ بہت آسان تھا جس نے ایک بار انسان دیکھ لیا ہو وہ کسی اور شے کو انسان مان ہی نہیں سکتا ہمارے ملک سے انسان ختم ہو گئے ولی اللہ تو دور کی بات ہے لہذا جب بھی میرے جیسے گدے نظر آتے ہیں لوگ انسان کے نعرے مارنے لگتے ہیں یہ میں کسی کثر نفسی سے کام لے ہی لے رہا اصل واقعہ یہی ہے مسافر حضرات کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہنسنے لگے پھر مخاطب ہوئے آپ اچھے آدمی ہیں مگر یہ کافرانہ لباس جینز اور ٹی شرٹ نہ پہنا کریں آپ کے موبائل میں تصویر بھی جائز نہیں اور اس طرح کھلم کھلا دین سے تعلق رکھنے والوں کا مذاق اڑانا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے وہ شاید پوری کہانی کو اپنے پر چوٹ سمجھے تھے عبداللہ بڑا سٹ پٹایا کہ اب آدمی بات بھی کرے تو کس سے اس ملک میں آدمی اگر سے پڑھ لکھ جائے تو گونگا ہو جائے کوئی بات سمجھنے والا مشکل ہی سے ملتا ہے عبداللہ نے معذرت کی انہیں باقی ماندرا سفر کا خرچہ دیا اور خدا حافظ کہہ کر چلا آیا مگر دل پورے دن بوجھل ہی رہا وہ سوچنے لگا کہ دائی کو لوگوں پر لان تان نہیں کرنی چاہیے انہیں چپ چاپ کام کرتے رہنا چاہیے دائی کی نظر جتنی وسیع ہوگی اتنے ہی لوگوں پر اعتراضات کم ہو جائیں گے وہ سوچنے لگا کہ دائی کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ دعوت سننے والوں کی انا ایکو کو نہ چھیڑیں جبکہ ہمارے یہاں دعوت کا کام ہی کسی کو ذلیل کرنے سے شروع ہوتا ہے آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں یہاں آپ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں آپ فلاں جگہ کیوں جاتے ہیں فلاں سے کیوں ملتے ہیں فلاں سے کیوں نہیں ملتے پہلے دن ہی دائی صاحب ہر اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آپ کو محبوب ہو ارے بھائی اسے بہتر محبت کا بتاؤ اسے بہتر ذکر سکھاؤ دل خود بخود اچھی چیزوں پر ماہل ہو جائے گا بتاتے رہنا چھوٹے موٹے مسائل دائی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں آ جاتا ہے اب اگر رستہ بتاؤ گے تو پوچھ تو تمہاری بھی ہوگی نا اگر اجازت ملی تو میں صاف کہہ دوں گا اللہ اس کے پاس آیا تھا تیرا پوچھنے اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا پتا نہیں ہر دینی آدمی کو مولانا کہنا تو ظلم ہوگا ہر شخص جو داڑھی رکھ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے وہ مولوی تھوڑا ہی ہوتا ہے مولوی کے لیے تو بہت پڑھنا پڑتا ہے ہاں باتونی کہہ سکتے ہیں میں تو ہر باتونی آدمی کو میری جین سے ہی دشمنی کیوں ہوتی ہے اور ایسا ہی کیوں ہے کہ ظاہری شکل صورت کو باطن پر ترجیح ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندازوں سے کتنے مختلف ہیں عبداللہ اپنی ذہنی رو میں بہتا ہی چلا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے روز بہت سے لوگوں کو سرپرائز ملے گا بہت سی نیکیاں جنہیں وہ نیکیاں سمجھ رہے ہوں گے وہاں سرے سے شاید ہوں ہی گی نہیں اور بہت سے گناہ شاید گناہ کے کھانوں میں نہ ہوں اور بہت سی نیکیاں شاید گناہ میں لکھ دی جائیں جو اللہ کے لیے نہیں ہو بہت سے گناہ شاید نیکیوں میں لکھے جائیں اللہ کی مرضی ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اب اگر صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد نہ ہوتی تو سزائے کسے ملتی اور اگر حدود اس وقت نہ لگتی تو آج چودہ سو سال بعد کون لگاتا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں فلاں گنا تو گنے ہی نہیں بس آدمی کو اگر برائیاں ہی گننی ہوں تو کیا اپنا نفس کافی نہیں ہے کسی دوسرے کے بارے میں ہمیشہ گمان رکھنا چاہیے کہ بخشا جائے گا کوئی ایسی نیکی کر جائے گا کہ اگلا پچھلا سب برابر ہو جائے گا اور اپنے نفس سے اتنی بدگمانی ہو جائے کہ یہ کافر کر کے چھوڑے گا بس اللہ ہی بچا لے عبداللہ کا ذہن رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اس کے آنسو اس کے ذہن کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کر رہا تھا کہ اسے ان نیک آدمیوں سے سخت بات نہیں کرنی چاہیے تھی ساری نیکی بھی برباد ہوئی کاش خاموش رہتا جب بولتا ہے کوئی نہ کوئی فساد کا سامان ہوتا ہے اپنی ذات سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا آج عبداللہ کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا عبداللہ نے آج تمام لوگوں کو صدقے دل سے معاف کر دیا کہ دل صرف اللہ کی یاد کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس کے لوگوں کے دکھی رکھا جائے عبداللہ آج پھر سراپ دعا تھا اے دعاؤں کو قبولیت بخشنے والے اللہ یا انت الرحم الرحیم اے ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ ترس کھانے والے اللہ اے آسوں کے آس والے اللہ اے آسیوں کے آس والے اللہ اے وہ اللہ جس سے سب کو آس ہوتی ہے چرند پرند انسان ملائکہ اور جن سب سب کی کی نظریں آس صرف تجھ پر ہی آ کے رکتی ہے میری آس نہ توڑیو اے عزت والے اللہ میری راج رکھ لے اللہ سائیں مکمل میں ٹاٹ کا پیمت نہ ہوئے ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں یہ سارے مکمل لوگ ہیں دین کا کام کرتے ہیں میں ایک ٹاٹ رہ گیا دنیا کیا کہے کہ تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ مجھے بھی مکمل کر دے اے اللہ تو سمند ہے کیا ہی خوبصورت نام ہے تیرا خوف و امید دونوں اس میں یکجا ہو گئے ہیں جب تیری بے نیازی پر نظر پڑتی ہے تو ڈر جاتا ہوں کہ سارے امال سے بے نیاز ہو گیا تو میرے لیے تھوڑا ہی کی تھی تو مارا جاؤں گا ہاں اگر رحمت کی نظر کی اور بے نیازی میں کوئی پرواہ نہ کی کہ کتنے گناہ لے کر آیا ہوں تو بیڑا پار اے اللہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں نہ دہرایا جائے تو غلطی نہیں مرضی بن جاتی ہے اے اللہ معاف کر دے مجھے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے جن کے بارے میں میں میں تو دیتا ہے قرآن کہ وہ جنت جائیں گے وہ جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں وہ جو تیرے حکم پر چلتے ہیں ان زیادہ میں سے نہ کر جو حکم عدولی کرتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے جو نافرمان ہیں اے اللہ کوئی اگر ہوتا تیرے علاوہ تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں عبادت تیری کرتا اور نافرمانی اس کی کرتا مگر کوئی ہے ہی نہیں کوئی چوائس نہیں ہے نفس کے کے ہاتھوں مجبور ہو نافرمانی بھی تیری ہی ہو جاتی ہے تو معاف کر دے تر گزر فرما آئندہ نہیں کروں گا اور آئندہ کر لوں تو پھر معاف کر دینا گناہ بھی تو ایک تعلق ہے نا میرے اللہ استغفار بھی تو ایک تعلق ہے نا میرے آقا یہ روتا پیٹتا گرتا پڑتا بندہ بھی تیرا ہے نا میرے اللہ خیال رکھنا میرے مالک نا فرمان ہوں مگر ہوں تیرا تر تیرے ہی تر کا فقیر ہوں تیری ہی نا فرمانی ہو جاتی ہے کسی اور کی نہیں اے اللہ میں دن کے اجالوں میں غرور کرتا ہوں اور رات کی تاریخیوں میں گناہ میں تو کسی پل بھی تیرا فرما بردار نہ رہا میں تو مارا جاؤں گا تو مجھے گناہوں پر معاف فرما تو مجھے میری نیکیوں پر بھی معاف کر دے آئندہ غلط بات نہیں کروں گا منجا میرے ربا منجا میرے ربا